چلیے جی اب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسلونک عن الاحل قل ہی مواقیت للناس والحج آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے اگر ہم اس آیت کی توجہ طلب باتوں کو دیکھیں تو پانچ چیزوں پہ اس آیت کے ناطے سے بات ہوگی ان شاء اللہ تعالی پہلی بات جو آج ہم کریں گے اس آیت کی روشنی میں کہ لوگ سوال کیوں کر رہے تھے چاند کے بارے میں پھر دوسری بات ہوگی کہ تکوا کی حقیقت کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ نیکی کی حقیقت کو جانیں گے ان شاء اللہ تعالی کہ اصل میں نیکی کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ نیکی کیا نہیں ہوتی کیونکہ لئیسا کے ساتھ بات ہوئی اور پھر پانچواں مین پوائنٹ اس آیت کا جو ہم دیکھیں گے جس سے بات ہوگی ان شاء اللہ تعالی وہ کیا ہے کہ عمل کریں گے اگر اللہ کے حکموں پہ تو پھر کامیابی میں کیا ملے گا تو چلیے آیت کے لفظ لفظ کو دیکھتے ہیں یس سلونا کا آپ سے سوال کرتے ہیں پہلے ہی لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ لفظ بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کون کرتے تھے کاف کی ضمیر جہاں صحابہ کرام کی طرف ہے انہوں نے سوال کیے قرآن پاک کی کچھ آیات اسی انداز سے شروع ہوتی ہیں کبھی سوال صحابہ کرام کی طرف سے کیے جاتے تھے اور کبھی مشرقین مکہ کی طرف سے اور یہ ایک لفظ ہمیں اس چیز کی صداقت کے لیے دلیل مہیا کرتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور آپ وہ بات صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کرتے تھے لیکن جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا کسی بات کو وہ مزید سمجھنا چاہتے تو سوال کر لیا کرتے اور اس سے دین کی وہ ایک فطری ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ پہلے ایک حکم بیان کر دیا جاتا تھا اور یعنی اس کی مزید وضاحت صحابہ کرام کو پوچھنے کی اجازت تھی کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کر دی جاتی ہے تو پھر اس بات کو آگے سے کیسے پیش کرنا ہے یا کیا لینا ہے یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جان رہے ہوتے تو فرمایا یسلونک کیا سوال تھا چاندوں کے بارے میں اہلہ جیسا کہ ہم نے الفاظ کی وضاحت میں دیکھا ہلال کی جمع ہے عربی میں مختلف راتوں کے لیے جو چاند ہوتے ہیں اس کے لیے مختلف نام ہیں مثلا ہلال قمر اور بدر ہلال کس چاند کو کہتے ہیں 26 سے لے کے اگلے مہینے کی تین تاریخ کے دن یہ جو دن ہوتے ہیں تقریباً سات دن کے اس کو ہلال کہتے ہیں یعنی چاند نکلنے سے پہلے تین دن اور نکلنے کے بعد کے اگلے تین یا چار دن کیونکہ ان دنوں میں چاند بہت باریک ہوتا ہے اور باریک چاند جو ہے وہ ہلال کہلاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ کمر ہے کمر کے لیے کون سے دن تھے چوتھی سے لے کے بارہویں تک یعنی چار تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ پھر اس کے بعد انیس سے لے کے چھبیس تاریخ ان دنوں کے چاند کو کمر کہا جاتا ہے اور بدر کیا ہے یہ بیچ کے جو دن مس ہوئے تیرہ سے لے کے اٹھارہ فل مون جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی وسط کتنی ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے مختلف چیز استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو لفظ ہے ہلہ اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند کرنا آواز بلند کرنا عربی میں وہ آواز جو بچہ پیدائش کے وقت نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں استحل الولد بچے نے آواز بلند کی اور چاند کو بھی تو اسی لیے کہتے ہیں نا ہلال کیونکہ جب نیا چاند دکھتا ہے تو فوراً لوگ اس وقت آوازیں بلند کرتے ہیں چاند گیا تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوتی ہیں کہ اس کو ہلال کہنے کی وجہ کیا ہے اس چاند کو دیکھ کے عموماً لوگ جو ہیں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نئے چاندوں کے بارے میں کیوں پوچھا اور چاند کا انسانی زندگی پہ کیا تعلق ہے اور اس سے کیا اثرات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اس آیت کی شان نزول پہ غور کرنا پڑے گا آپ کے سامنے روایت رکھوں گی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت کیا حالات تھے اور کیا معاملات تھے ابن ابھی حاتم میں عبداللہ بن عباس رسی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ لوگوں نے وسلم سے چاند کے بارے میں معلوم کیا اس پر آیت نازل ہوئی اسی طرح ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ نے چاند کو کیوں پیدا کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اسی طرح ایک اور سوال جو آپ سے کیا گیا تھا وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے میں ملتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا یہ کیا بات ہے کہ شروع میں چاند باریک دکھائی دیتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے اور رکتا ہے اور گھومتا ہے پھر کم اور باریک ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر پہلی حالت پر آ جاتا ہے اور ایک حالت پر باقی نہیں رہتا اس پر نازل ہوئی کہ یسلونک انل اہل یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ تفسیر ابن عباس میں صفحہ نمبر ایک سو بارہ پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں روایت تو اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام نے جو سوال کیا وہ ایک سائنس کا سوال تھا ہمارے ہاں عموماً سائنس پڑھنے کو وقت کا زیاں سمجھا جاتا ہے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر زوال آ گیا کہ ہم نے دنیا کا علم بھی چھوڑ دیا اور دین ویسے ہی چھوڑ دیا یہ سوال جو چاند کے بارے میں تھا کیا آپ کو یہ ایک سائنٹیفک کوشچن نہیں لگ رہا اگر ہم ماضی میں دیکھے تو اس علم کے پائنی اور مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو سائنس کا علم دیا لیکن آج کے علماء سائنس پڑھنے اور پڑھانے کو بیکار لوگوں کا مشغلہ سمجھتے ہیں یاد رکھیے کہ جب دین والے ایسے میدانوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ کام بے دینوں کے ہاتھ میں آنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر انسان کو ایک خاموش پیغام دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ سارا نظام کس کے ذریعے سے چل رہا ہے کیا یہ ایک خاموش دعوت توحید نہیں ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ اتنے سیارے اور ستارے اربوں خربوں سالوں سے کھڑے ہیں تھکتے نہیں انسان پچاس سے ساٹھ سال کے بیچ میں ختم ہو جاتا ہے درخت ہوا پانی یہ سب ایک وقت آتے ہیں کہ ڈوب جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں تو انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ یہ سب کون بنا رہا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دلائل اس کے وجود کے نشانات دکھتے ہیں اور جتنا ان پہ ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو ہم پا کے اپنے رب کا قرب محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے علیہ سلم نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ کیوں پوچھتے ہو کیا ضرورت ہے کوئی دین کی بات کرو کوئی آخرت کی بات کرو ہمارے ہاں ایک بہت المیہ ہو گیا اور وہ کیا کہ ہم دین صرف قرآن پاک کو کھولنے یا حدیثوں کو بیان کرنے ہی کا نام سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارا دین تو زندگی کے ہر رخ میں آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے آپ اگر ایک سائنٹسٹ ہو کے ایک لائبریری میں بیٹھے ہیں اپنی لیبارٹری میں بیٹھے ہیں اور آپ کائنات کو مسخر کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو رب کی معرفت ہوتی ہے تو کیا یہ دین نہیں کیا یہ کائنات رب نے نہیں بنائی اگر یہ کتاب اس کا کال ہے تو یہ کائنات اس کا فیل ہے تو لہٰذا پہلی بات جو اتنے ہی حصے سے سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کو دین کے خلاف کام نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں پھر اس سے ایک تفرقہ آ گیا نا دو گروپ بن گئے ایک ملا کا اور ایک مسٹر کا جب ہم نے لوگوں کو دنیا کی علم اور دنیا کی تعلیمات سے دور رکھا نتیجے میں انہوں نے پھر دین کو بھی خیر بات کہہ دیا اصل اس وقت ضرورت ہے اس شخص کی اس رہنما کی کہ جو ان دونوں میں صلاح کرا دے جو ملا اور مسٹر کے اندر صلاح کرا دے شیک کروا دے کیوں کہ جو دونوں بیٹھتے ہیں تو دونوں وہ ان کو برا کہتے ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں تو لہذا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ ایسا نہیں تھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کیوں کیا گیا یہ سوال کیوں اٹھا کہ چاندوں کے بارے میں بتائیے اس کے پیچھے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی کچھ فرسودہ رسومات تھیں تو ہم پرستی تھی اللہ تعالیٰ نے تو چاند کو گھٹنا اور بڑھنا تاریخ کو جاننے کے لیے بنایا لیکن بعض لوگ جو کسی بھی معاشرے کے اندر بڑے وہم پرست ہوتے ہیں توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو منحوسیت اور برکت کی طرف لے جاتے ہیں عرب کے اندر ایک رجحان تھا اور وہ کیا کہ چاند کے جو بڑھنے کے دن ہوتے ہیں یعنی پہلے چاند سے لے کے چودہ تاریخ تک چاند بڑھتا ہے تو یہ برکت کے دن ہوتے ہیں یہ مبارک دن ہے اور چودہ کے بعد جب چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یعنی گھٹنے چاند کے دن منحوس ہے پھر اسی سے انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا کہ بعض تاریخیں خوش قسمتی کی ہوتی ہیں یعنی شادی کرنی ہے کاروبار کرنا ہے تو بڑھتے چاند کے دنوں میں کیجیے کیونکہ پھر آپ کے کام میں بڑھوتری ہوگی اور بعض تاریخیں منحوس ہوتی ہیں ایسے ہی کاموں کے لیے شادی بیاہ نہ ان دنوں میں کرتے کوئی نیا کام نہ شروع کرتے کہ یہ زوال کی طرف یہ چیز جائے گی اسی طرح ایک اور نظریہ بھی تھا اس معاشرے میں کہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کی حرکت اور اس پہ جو گہن لگتا ہے ان سب کا انسانی قسمت پر اثر پڑتا ہے تو اب ان فرسودہ رسومات کو اسلام کی روشنی میں سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کتنے خوش قسمت صحابہ کرام کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے اور وہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا تو سامنے ان سے اس چیز کی حقیقت معلوم کر لیتے آج کے دور میں جب مسائل پیش ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کا یہی عمل ہے سوال کیجئے اپنے لیے ساتھ ساتھ جائزہ بناتے جائیے کہ کیا جب آج ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے کہ ہم بھی پھر اس وقت اپنے ہی معاشرے کے بڑوں اور اپنے ہی خاندانوں کی منہ سے سنی ہوئی باتوں کو عام کرتے ہوئے دیکھے گئے اور کیا آج ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ بھی تو چیک کریں اپنے آپ کو کیا ہمارے معاشرے میں تو ایسا کوئی رجحان نہیں ہے بڑھتے دنوں میں شادی رکھ لو گھٹتے دنوں میں نہ رکھو فلاں مہینے میں نہ رکھو فلاں میں کرو انہوں نے چاند کے ساتھ معاملہ کیا ہم نے اس کو ستاروں کے ساتھ ملا لیا ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں اور ساتھ بھی ساتھ اپنے آپ کو پھر ایمان والا بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے اس میں کہ ہمیں اپنے ذہن کو اللہ کے دین کے مطابق تیار کرنا ہے اور ہمارے لیے اس میں عمل کی پہلی بات بھی یہی نکلی کہ ہمیں جب کبھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس وقت ہم فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں یا قرآن پاک میں اس کے حکم کو دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے تو یس سلون کا انل یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کیا کل ہی مواقع حج کہہ دیجئے یہ تو لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا پیمانہ ہے ایک فطری جنتری ہے قدرت نے ایک ایسی گھڑی لگا دی کہ جس کو کوئی پڑھا لکھا اور کوئی ان پڑھ ہر ایک برابر استعمال کر سکتا ہے کوئی کسی مہذب اور ترقی یافتہ ملک میں ہو یا کسی جنگل میں ہو اس کو اسی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے کہ کیسے لوگ اپنے وقت کو معلوم کریں یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی جو وجوہات بتائی گئی وہ کیا پہلی بتائی گئی مواقع وقت کس چیز کا وقت یعنی استعمال ہے نا یہ جمع ہے میکات کی تو اس میں کیا وقت مقرر کرنے کا جیسے گھڑی وقت بتاتی ہے نا اسی طرح یہ بھی وقت بتاتا ہے آپ دیکھیے کہ عدت رضاعت پھر اسی طرح نمازیں پانچ ایک دن میں یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے دن رات بنتے ہیں اور دن رات میں کس کس چیز کے وقت ہمیں معلوم ہوتے ہیں عبادات کے وقت معلوم ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے خاص حساب رکھنے ہوتے ہیں لوگوں نے کتنا اہم ایک یعنی نظریہ ہے اس کے پیچھے کہ اگر چاند گھٹتا بڑھتا نہ رات نہ آتی دن نہ آتا آدھی رات شروع کی رات یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہم لوگوں کے لیے اپنے دین کو سمجھنا اور ان چیزوں کا حساب رکھنا اگر آج کھڑی ایجاد ہو گئی تو کھڑیاں بھی کس کے ساتھ کام کرتی ہیں انہی چیزوں کے ساتھ تو کام کرتی ہیں جس چیز کو ہم بعد میں اپنے آرٹیفیشلی سیٹ کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے تو گویا کہ اس سوال کا جواب کیا دیا گیا کہ تم نے پوچھا یہ چاند کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ مواقع ہے وقت معلوم کرنے کا آلہ اور کیا ہیں والحج حج کا ذکر الگ سے کیوں کر دیا کیا مواقیت میں جہاں دوسری عبادات کا ذکر آیا کیا اس کا نہ آیا حج کیوں کہ عربوں کے اندر حج کی بڑی اہمیت تھی ان کے ماہ و سال ان کے تہوار ان کی شادیاں سب حج کے موسم کو دیکھ کے ہوتی تھی کیونکہ حج کے ساتھ ان کی تجارت کا تعلق تھا حج کے ساتھ ان کا بہت مذہبی معاشرتی معاشی ہر طرح سے گہرا تعلق تھا ہر سال کے جو چار مہینے تھے وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے مخصوص تھے عموماً ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی راستے محفوظ ہوتے کاروبار چلتے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ حج ان کی زندگی میں بہت اہم تھا ایک اور چھوٹی سی بھی چیز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہاں مواقع اور ہلال اکٹھا ذکر آ گیا نا کس بات کی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے معاملات کو چاند کے ناطے سے طے کرو آج ہمارے ہاں بار بار جھگڑے اٹھتے ہیں عید کیسے کریں روزہ کیسے رکھیں عدت کیسے پوری ہو رضاعت کے لیے کون سے مہینے دیکھے جائیں تو ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایک سوچ دیتے ہیں کہ تمہارے معاملے چاند کے ساتھ ہوں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند کے ساتھ وقت معلوم کرنا جس کو ہم اپنے کمری مہینے بھی کہتے ہیں محرم سفر ربی الثانی جماعت الاول جماعد الثانی اور اس سے آگے کے تو یہ تو اسلامی مہینے ہیں تو کیا سورج کے حساب سے جو دن یا مہینے ان کو دیکھنا ناجائز ہے مثلا جیسے جنوری فیبرری مارچ اپریل کیا یہ لفظ بولنا گناہ یا اس کو نہیں بولنا چاہیے تو اس کا جواب کیا ہے کہ جس رب نے چاند پیدا کیا اسی نے سورج بنایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اگر ہم کمری مہینے کو دیکھیں اور سورج کے ساتھ دیکھیں تو معاملہ فرق کہاں پہ آتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں کہ سورج کے ساتھ اگر آپ معاملات کو یا دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ ایک ہی وقت رہتا ہے یعنی جنوری ہمیشہ سرد ہوتا ہے جون ہمیشہ گرم ہوگا عموماً لیکن چاند کے ساتھ جب معاملات کیے جاتے ہیں تو اس میں فرق لگتا ہے حج کے دن آپ دیکھیے کہ حج کبھی گرمیوں میں آتا ہے کبھی سردیوں میں آنے لگتا ہے اگر اس کو ایک خاص سورج کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا تو لوگ پورا سال عبادت کا لطف نہیں اٹھا سکتے تھے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو لفظ اہل کا لفظ آیا ہے تو اللہ کے علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کے اندر بھی یہ لفظ آتے ہیں اور آج آپ بھی اس موقع کے مناسبت سے یہ دعا یاد کرنے کی نیت کیجیے اللہ اہل علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ یہ ترمزی کی روایت ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان والا کر دے سلامتی اور سلام والا کر دے اور میرا اور تیرا رب اللہ ہے ایک دعا ہے لیکن اس نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا اللہ کے نفس سلم کی عادت تھی کہ جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اور آپ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں اے اللہ اس پورے چاند کو یعنی اس پورے مہینے میں مجھے امن امان والا کر دے سلامتی والا کر دے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ دعا پڑھتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیے کیا میں ہر نئے چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتی ہوں اگر نہیں پڑتی تو پھر اگر بیماریاں ہیں اور اگر پریشانیاں ہیں اور اگر گھروں میں جھگڑے ہیں اور بے سکونیاں ہیں اور نافرمانیاں ہیں لوگوں کی تو پھر وجہ اس کی سمجھ آ گئی تو لہٰذا یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے آج دنیاوی چیزوں کے لیے پروٹیکشن لیتے ہیں تو ہزاروں خرچ کر کے ان کو اپنے گھروں کا نظام دیتے ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکشن کریں چوروں سے ڈاکوں سے لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے نفس وسلم سکھا گئے وہ ہم سب کو مفت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قابل کرتی ہیں تو لہٰذا یہ دعا یاد کرنی ہے اور کم از کم ہر ایک کو یہ یاد نہ بھی اگر ہو سکے تو لکھی ہوئی پاس ہو اور جو ہی نیا چاند دیکھیں تو اس کو ضرور پڑھیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یس سلونا کا انل کل ہی للناس والحج کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہاں اس سے حج ہے یہاں تک تو ایک بات ہوئی اب آگے کچھ اور فرسودہ ان کی رسومات کو توڑا جا رہا ہے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ روبی انتا تلب یو تمن یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ بیک یارڈ سے گھر میں داخل ہو سامنے سے نہ آؤ ہاں الْبِرَّ رمن اتقا اور نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا پیچھے سے آنے کی بجائے و تلب مِنْ تمن گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اصل بات کیا ہے اللہ تفلحون اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پالو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی کہ یہ بات نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ سوال پیدا ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ یہ نیکی ہے اس کے پیچھے پھر آپ کو اسی معاشرے کی ایک جھلک دیکھنی پڑے گی جہاں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ دین کی روشنیاں ختم ہو چکی تھیں اور لوگ اپنی مرضی کا دین اپنائے ہوئے تھے تو جہاں باقی بدعت اور بری رسومات عرب لوگوں میں آ چکی تھیں اس میں ایک اور بھی تھی اور وہ تھی کہ حج کا حرام باندھ لیتے پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا احرام کی توہین ہے یعنی احرام باندھنے کے بعد وہ کہتے سر کور نہیں کر سکتے ہم سر پہ کچھ نہ لگے اور اس میں اتنا بڑے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھتوں کے نیچے سے گزارنا بھی چھوڑ دیا مثلا کوئی احرام باندھ لیتا تو گھر سے باہر اس کو آنا پڑتا تو دوبارہ راستے سے نہ جاتے بلکہ دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے یعنی اپنے آپ کو اتنا دیندار سمجھتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتے کہ اصل یہی نہیں ہے حج کے لیے جب احرام باندھ لیتے ایک دفعہ پھر بات کہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ وجہ تھی کہتے کہ ہمارے سر پہ کپڑا نہ لگے یا کوئی چھت نہ ہو تو پھر دروازے سے آ کے اور پورے گھر میں آنے کی بجائے اگر کسی وجہ سے آنا ہوتا یا جب آتے پلٹ کے تو پیچھے سے آتے بعض ایک اور بھی چیز پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ احرام باندھ لیتے تو باہر جب جاتے تھے ان کو ہو سکا کہ کوئی بات یاد آتی گھر میں کوئی کام تھا واپس آنا پڑتا تو واپس پلڑنے کو منحوسیت سمجھتے کہتے کہ ہم نے تو نیت کی تھی حرام کی اور حج کر کے آئیں گے یا عمرہ کر کے آئیں گے تو اب ہم تو بغیر عمرے کے آ رہے ہیں حالانکہ چند منٹ پہلے ہی نکلے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ اس منحوسیت سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کیا کرتے کہ چلو ہم بیک ڈور سے آئیں گے اور بظاہر اس چیز کو بڑی دینداری کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی دین نہیں ولعس برو یہ نیکی نہیں ہے نفی سے بات شروع کی نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی وہم پرستی کی بنیاد پہ نیکیوں کے معیار قائم کر لے اور اپنی مرضی سے خلال اور حرام کو جائز کر لے بلکہ نیکی کرنی ہے تو پھر کیا کرو رمن اصل نیکی تقوی ہے دین ظاہری آداب کا نام نہیں ٹھیک ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب دل میں تقوی ہوگا اصل دینداری کیا ہے کہ بندہ دل سے اللہ کا ڈر رکھے اور اپنی زندگی میں اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی پابندی کرے جتنا انسان اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھتا جائے گا اتنا دین کی خوبصورتی کو پاتا جائے گا کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی بات ہے کبھی آپ نے کچھ سنا پہلی بات جو کہی کہ حج کے لیے سر سے کپڑا نہ لگ تو کیا آپ نے آج مسلمانوں میں یہ نظریات نہیں دیکھے کہ احرام کی صورت میں یعنی جو ہی آپ نے احرام باندھ لیا اب آپ کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے یا آپ کے سر پہ کوئی کپڑا نہ ہو اور بعض دفعہ لوگ بڑی بے ہنگم سی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے موقع پہ تو یہ نیکی نہیں یاد رکھیے کہ نیکی یہ نہیں کہ انسان ایک ظاہری لبادہ اوڑ لے اور اس کا دل اندر سے گندا ہو دل اندر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منکر ہو اور ظاہر میں کچھ کام کر کر آ کے کبھی سال میں ایک بار کبھی مہینے میں ایک بار اور وہ اپنے آپ کو سچا مومن سمجھنے لگے اور پھر یہ جو لفظ آ گیا نا آتل بئی تمن ابوابیہ یہ محاورہ بھی بن گیا جب کوئی کام درست طریقے سے نہ کرتا تو لوگ یہ جملہ بولا کرتے یعنی یہ بےتکی بات ہے نا کیا آپ کام کو کس طرح سے کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو کسی چیز کے سائے میں نہیں گزرنا اس لیے دروازے میں نہ گزرے انتہا پسندی ہے نا خود ساختہ قسم کی پابندیاں ہیں یہ اپنے اوپر سر پہ کپڑا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ باندھے رکھتے ہیں صرف اس نام پہ کہ جب تک ہم سر پہ ایک خاص کوئی چیز نہیں باندھیں گے تب تک ہمارا دین نہیں ہوگا بعض ٹوپی کو پہننا دین سمجھتے ہیں اصل بات کیا ہے کہ وطق اللہ دل نہیں دکھتے نا نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے وہ تو اللہ دیکھتا ہے وہی دیکھے گا کہ دیکھو اندر کیا تھا ظاہری دین پر تم اتنی بحثیں کرتے ہو تھوڑا سا اندر بھی توجہ کرو اچھا ہولیا رکھنے پہ تو تم بہت زور دیتے ہو لیکن تمہارے دل اگر اندر سے گندے ہیں تو تمہارے اندر وہ حسن نہیں آئے گا جو اسلام کی وجہ سے آتا ہے اندر کشش پیدا کریں گے باہر خود بہت خوبصورتی آئے گی اندر کو چمکانے کی کوشش کریں گے باہر خود بہت چمک جائے گا جس بندے کے دل میں تقوی کی خو لگ گئی اور جس کو اللہ کا خوف سامنے اس کے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا پھر اس کی زندگی خود بہت خوبصورت ہوتی جائے گی لیکن اگر صرف ظاہری باتوں پہ جھگڑتے رہ گئے تو آج دین کا جو حلیہ بگاڑا وہی حال ہوگا جو آج ہم لوگوں میں پھر یہ جو بات تھی کہ پلٹ کے واپس نہیں آتے تھے کہ آج ہمارے ہاں ایسی کوئی فضول قسم کی رسمیں نہیں ہیں میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جب میں گھر سے نکل جاؤں پیچھے سے آواز نہ دیا کرو یہ منحوسیت ہے بلی راستہ کاٹ گئی یہ منحوسیت ہے کوا بولا یہ منحوسیت ہے یہ بیمانی رسمیں نہیں کرنی یہ کوئی نیکی نہیں نیکی کا تعلق اندر کے چھپے ہوئے جذبات سے ہے صورت عال عمران آیت 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ اللہ حق تکاتے اے ایمان والو سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے جتنا تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اتنا ہی تم زیادہ اچھے مسلمان بنو گے ظاہرداری سے نہیں ایمان اندر پیدا کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا تو انہوں نے تین نکاتی پروگرام دے دیا کہنے لگے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کا ذکر کرو اور اسے بھولو نہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی نہ شکری نہ کی جائے اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اصل چیز تو تکوا ہے انسان جہاں بھی ہو اپنے آپ کو رب کی نگاہ میں محسوس کرے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے و تخ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ صورت اللہ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تخ اللہ خیج اللہ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کے راستے بنائے گا اس کے کاموں کو آسان کر دے گا اس کی مصیبتیں دور کر دے گا کیا آپ میں سے تو نہیں کوئی پریشان آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے مشکل میں تو پھر یاد رکھیے ایک ہی حل ہے اللہ کا تقوی اپنی مشکلوں میں رب کی مدد شیطان سے بڑی مشکل ہمارے لیے کیا ہوگی جو ہمارے نفس کے اندر خرابیاں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ایک نئی بصیرت دیتا ہے اللہ کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے اس کو گناہوں سے روک لیتا ہے وہ بہکتا نہیں وہ مشکلات میں خود کو تنہا نہیں سمجھتا پھر انسان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے فرقان پیدا ہوتا ہے سر انفال کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے یا ایوہ آمنو اے ایمان والو ان تتک اللہ یجل لکم فرقانا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا پھر لوگوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا حق کیا اور باطل کیا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے بلکہ تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت مانگا کرتے تھے میں چاہوں گی کہ ہم سب بھی قرآن کے سفر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سفر جاری رکھیں کیونکہ جہاں ہماری کوششیں کم ہونے لگتی ہیں جب ہماری محنت کچھ زیادہ اثر نہ رکھتی ہوئی دکھے تو اس وقت پھر ہمیں اللہ کا دامن تھامنا ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے آسان کر اگر واقعی دل سے چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکوں اس کی ضرورت میری زندگی کو محسوس ہونے لگے تو پھر دعائیں یاد کیا کریں مانگا کریں دل سے اور ایک دعا جو آپ نے سکھائی بہت ہی پیاری حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والغنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوا کا اور پاک دامنی کا اور بے نیازی کا میں اس دعا کو پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چار ہیرے ہیں جو اللہ کے نبی وسلم نے ہماری انگلیوں میں پہننے کے لیے ہمیں دے دیے کیونکہ جس انسان کو یہ چار چیزیں مل جائیں گی نا اس کی دنیا میں بھی اطمینان آئے گا غم دور ہو جائیں گے اور آخرت اچھی ہوگی جس کو سیدھا راستہ مل گیا ہدایت مل گئی آپ بتائیے ذرا اس سے بھی بڑا کوئی خوش قسمت ہے اس کے بعد کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے ایک بندہ اس راستے پہ چل پڑا کہ جہاں سے جنت تک جانا آسان ہو گیا ذرا سوچیے اس کی خوش قسمتی عورتوں کا تکوا اللہ مجھے دیکھ رہے گناہوں کو کرتے وقت غلط کاموں کو کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر انسان کو اس چیز سے روک لے اور پھر یہ جو بات ہوئی کہ نیکی کیا ہے لئی سل برا یہ نہیں نیکی کہ دروازوں کو پیچھے سے آؤ بلکہ ولا کن البر اتقا اس سے آپ دیکھیے کہ تکوا کے ساتھ جوڑ دیا نیکی کو وابسہ ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نیکی کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ نیکی ہے کیونکہ ہم بھی اکثر لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں نا اچھا نیکیاں کیا ہوتی ہیں نیکی کیسے کریں کیا اس کا طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے اس قلبک بالبر اپنے دل سے سوال کرو نیکی کا اور گنا تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے تو نیکی کیا ہے جس کو دل بھی کہے کہ یہ نیکی ہے کسی غیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی خود بخود اندر سے آتی ہے بات کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ اچھا کر رہی ہوں اور گناہ کیا ہے کھٹک گلٹی کانشیس اضطراب بے چینی ہائی بلڈ پریشر دل گھٹ رہا ہے دل پہ بوجھ ہے برین ہیمریج کا خطرہ ہے یہ سب کیا ہے یہ گناہوں کے اثرات اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے گناہوں سے